الباب السادس وثلاثمئة باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع شکار مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنے کی حرمت کا بیان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان متفق عليه وفي رواية قيراطان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالے تو اس کے اجر میں سے ہر روز دو قیرات گھٹ جاتے ہیں بخاری و مسلم اور ایک روایت میں ہے ایک قیرات کمی ہوتی ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالنے کی نیت سے باندھا تو اس کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیرات کم ہوتا رہے گا البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے مستثنا ہے بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس نے شکار یا مویشی یا زمین کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالا تو اس کے اجر میں سے روزانہ دو قیرات کی کمی ہوتی رہے گی